حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی اور لمبی حدیث بیان کی اور کہا پھر ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے صدقے میں سے کچھ دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے صدقات کی تقسیم کا مسئلہ نبی یا کسی دوسرے کی پسند پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کے بارے میں خود ہی فیصلہ فرمایا ہے اور انہیں آٹھ قسم کے افراد میں تقسیم فرما دیا ہے اگر تم ان میں سے ہو تو میں تمہیں تمہارا حق دیے دیتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر 1630